بسم اللہ الرحمن الرحیم دلیل نمبر تین قرآن میں کئی جگہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تارہ کے لفظ سے مخاطب کیا ہے کس لفظ سے اور علم تارہ کے ظاہری معنی بظاہر یہ بنتے ہیں کہ کیا آپ دیکھتے نہیں حالان کے فیل کا واقعہ آپ سے پہلے کا ہے میعاد کا واقعہ آپ سے پہلے کا ہے اور کئی اس طرح کے واقعات ہیں کہ جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی قرآن کہتے ہیں عدم ترقی ربو کے بیعت عدم ترقی فعال ربو کے گیس الفیل وغیرہ وغیرہ تو اگر آپ حاضر ناظر نہیں ہیں تو پھر عدم ترقی کیا کام جے الحق صفحہ نمبر ایک سو پینتیس سمجھ میں جواب رویت جو ہے اس کے معنی جس طرح رویتی بصری کے ساتھ کسی چیز کے دیکھنے کے ہیں اسی طرح کسی چیز کا علم رکھنا اس کے بارے میں خبر کا حاصل کرنا اس کو بھی رؤیت کہا جاتا ہے سراخ جو لغت کی مشہور کتاب ہے فارسی زبان میں تو وہ رویت کے معنی بیان کرتے ہیں بچشم اور آگے پھر دیکھتے ہیں ودانستن یعنی آنکھوں سے دیکھنے کو بھی رؤیت کہا جاتا ہے اور جاننے کو بھی رؤیت کہا جاتا ہے سرا صفحہ نمبر پانچ سو اکاون اسی طرح ایک اور مشہور کتاب ہے اعراب اراب نصورت من القرآن اعراب السداسی نصورت من القرآن اس کے صفحہ نمبر پچہتر پر یہ کتاب لکھنے والے شیخ ابو عبداللہ الحسین المعروف بے ابن خال ہوئے یہ ان کا پورا نام ہے ان کی کتاب ہے اعراب السداسی نصورت من القرآن اس کے صفحہ نمبر پچہتر پر وہ کہتے ہیں کہ وکل ما فی القرآن من علم ترا وکل ما فی القرآن من علم ترا علم تخبر علم تعلم لیس رؤیت العین کہ قرآن میں جب بھی علم طرح کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کیا آپ کو اس کی خبر نہیں دی گئی کیا آپ نہیں جانتے اور اسے رؤیت عین مراد نہیں ہے اس کے علاوہ تفسیر خازن جد نمبر ایک صفحہ دو سو دس معالم و تنظیم جد نمبر ایک صفحہ دو سو گیارہ میں بھی عالم تعلم یا محمد کا انہوں نے بھی یہی معنی بیان کیے ہیں یعنی علم طرح کے معنی کیا کیے ہیں علم تعلم کی چونکہ ہم نے آپ کو بتلایا تو کیا آپ کو اس کا علم نہیں اچھا ایک طرف یہ تو ہو گیا ایک جواب دوسری طرف قرآن مجید میں جس طرح علم طرح کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی جگہ آیا ہے تو اسی طرح آپ کے عدم وجود کی نفی بھی کئی جگہ آئی ہے یعنی عدم وجود کا ذکر بھی کئی جگہ آیا ہے مثال کے طور پر وما کن مدین کہ آپ اہل مدین میں موجود نہیں تھے من انباء الغیب زادی الیک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنا مکر کر رہے تھے اسی طرح وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الى الغربی الامر جب ہم اوشا علیہ السلام کو نبوت دینے والے تھے تو آپ وہاں پر بھی نہیں تھے اور آگے کہا وما كنت من شاہدین اور آپ وہاں موجود نہیں تھے ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم آپ آل عمران کے پاس نہیں تھے حضرت زکریہ علیہ السلام اور دوسرے لوگوں کے پاس نہیں تھے جبکہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن اندازی کر رہے تھے کہ کون ان کی تربیت کرے گا کفالت کرے گا تو اب یہاں پر اس طرح کی آیات میں سراحت نفی ثابت ہو رہی ہے کس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ان جگہوں میں موجود تھے تو اس کی نفی ہو رہی ہے کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے تو اگر عالم طرح سے آپ وجود کو ثابت کرتے ہو تو ان آیات سے نفی بھی ثابت ہوتی ہے اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا کلام آپس میں معارض ہو اس لیے کہ اللہ خود اس قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں ولیو غیر اللہ لوجدو فيه اختلافا فی یہ قرآن اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا لیکن اس قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو اب اگر ان کے مضعوم معنی کو مراد دیا جائے پھر لازم آئے گا کہ قرآن میں کیا ہے اختلاف اور تعارض موجود ہے جبکہ قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ تعارض اور اختلاف نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ جن آیات میں لفظ عالم طرح آیا ہے تو اس سے معنی حقیقی مراد نہیں ہے اور یہ علم کے ہے پھر تعارض ماننا لازم رہے گا یہ ہو گئی دوسری بات تیسری بات علم ترو اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض وغیرہ قرآن کی آیت ہے اسی طرح علم ترو خلق اللہ سبع سماوات انتباقا علم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرنی وغیرہ وغیرہ تو اب ان آیات میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ آپ کی مسلمان اور غیر مسلم عمر سب کے لیے یہی لفظ استعمال کیا ہے عالم ترو مسلمان مراد ہیں عالم یارو کفار مراد ہیں تو کفار کے لیے بھی یہی لفظ آیا اور مسلمانوں کے لیے بھی یہی لفظ آیا تو اگر عدم طرح کی آیت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ حاضر ناظر ہونا ثابت ہو سکتا ہے تو پھر ان آیات کی وجہ سے آپ کے ہر ہر امتی کا حاضر ناظر ہونا بھی ثابت ہوگا ورنہ مابید فرق کوئی چیز ہے نہیں کہ ایک آیت سے تو تم کہو کہ نہیں اس سے یہی معنی ہے اور دوسرے سے نہیں تمہارے پاس کوئی وجہ ترجیح ہے نہیں کہ ایک کو اس معنی میں ترجیح دو اور دوسری آیت کو نہ دو تو جب تمہارے ہاں کوئی ماں بھی فرق بھی نہیں کوئی وجہ ترجیح بھی نہیں تو پھر یا تو امتیوں کو بھی حاضر ناظر مانو ورنہ پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بمانہ حاضر ناظر ہونے کے یہ باطل اور باطل قول ہے اور یہ تحریف ہے صحیح تعویذ یا صحیح ترجمہ نہیں یہ تو ہو گئی علم طرح کی بحث دلیل نمبر چار رجعتم قل لا تعتذروا لن نؤمن قد نبأنا من عالم بما كنتم تعملون اب یہاں چونکہ وسیر اللہ و رسول کا لفظ آیا ہے تو مقیاس نفی صفحہ نمبر دو سو انہتر اور تسکین الخواتر صفحہ نمبر تیرہ میں اس سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کو اور آپ پر اعمال کی پیشی کو اور آپ کے امت کی کے اعمال دیکھنے کو ان چیزوں کا ثابت کیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان کے اس دعوے کی تقزیب تو ان آیات کے شانی نزول سے ہی ہو جاتی ہے اس سے ہو جاتی ہے شانی نزول سے اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبو کا ارادہ فرمایا تو منافقین کے دو گروہ بن گئے کتنے گروہ بن گئے دو ایک گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے جب ان کو یہ سم... وہ یہ سمجھا کہ اتنے دور کا سفر ہے تو وہ آئے اور جھوٹے بہانے کیے اور اپنے آپ کو چھوڑا دیا اور جہاد میں شامل نہیں ہوئے ان کے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوئی آف اللہ عظیم اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جن کا خیال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اپنے زمانے کے ایک سپر پاور کے مقابلے میں جا رہے ہیں ان میں سے کوئی بچ کر واپس آئے گا ہی نہیں تو انہوں نے کوئی بہانہ وغیرہ نہیں بنایا اور ویسے پیچھے رہ گئے اب جب یہ ویسے پیچھے رہ گئے اور جب ان کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ عافیت کے ساتھ اور خیریت کے ساتھ واپس آ رہے ہیں تو اب ان کو فکر پڑ گئی اور اب یہ جھوٹے بہانے اور ہیل بہانے بنانے لگے تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی یا تجرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم ہمیں تمہارے ان ہیل بہانوں پر کوئی یقین نہیں قد نبأنا اللہ من اخبارکم ہمیں اللہ نے بتلایا ہے تمہاری خبروں کے بارے میں وسیر اللہ عملکم ورسولو یہ تو جو کچھ تم نے کرنا تھا یہ کر دیا لیکن آگے اللہ تم لوگوں کے اللہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے ہر ہر عمل پر نظر رکھیں گے کہ آگے تمہارا کیا کردار ہے تو یہ کن کے بارے میں ہے منافقین کے بارے میں اور ان منافقین کے بارے میں کہ جو جنگ میں شریک بھی نہیں ہوئے اور شروع میں کوئی ہیل بہانے بھی نہیں تراشے لیکن جب آپ واپس تشریف لائے تو انہوں نے جھوٹے ہیل بہانے تراشنے شروع کر دیے تو ان کے بارے میں کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ تمہارے اعمال کو اور تمہارے کردار کو دیکھیں گے اور اس سے غیب کا مسئلے کا کوئی ثبوت یا اس اس اس کے ساتھ کا کوئی تعلق ہے نہیں یہ پوری بار سمجھ میں آ گئی دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس سے آپ اس بات کو ثابت کرنا چاہیں کہ چونکہ رسول اللہ اعمال کو دیکھنے والے ہیں تو آپ کا ناظر ہونا ثابت ہو گیا اور ناظر ہونے کے لیے حاضر ہونا بھی ضروری ہے تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے آپ کا حاضر ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے تو ہم کہیں گے کہ کچھ آیتیں چھوڑ کر آگے ایک اور آیت بھی پڑھو اور اس میں کیا ہے فصیر اللہ آگے یہ آیت مقرر آئی ہے اور اس میں کس کا ذکر ہے والمؤمنون کا بھی ذکر ہے تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت سے حاضر ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے تو پھر آگے جا کر اہل ایمان کا بھی حاضر ناظر ہونا دوسری آیت سے ثابت ہوتا ہے نمابل فرق یہاں پر بھی کوئی نہیں ہے کتنی بات ہو گئی دو اور تیسری بات یہ ہے کہ اس آیت سے عرض اعمال یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال کا پیش کیا جانا اس بات کا استدلال جس طرح بریزبیوں نے کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ حضرات مخترمین یہ کام تو تم سے پہلے شیعہ کر چکے ہیں اس آئر سے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آئم اہل بیت پر عارض اعمال کا استضار کیا اصول کافی بابن فی عارض علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والآئمہ کتاب الحجہ جز نمبر تین صفحہ ایک سو انتالیس تو کس کی تقلید کر رہا پھر کس کی تقلید ہو رہی ہے اچھا دلی نمبر پانچ وما ارسلناك الا اللہ عالمین ایک آیت یہ ہے ان رحمت اللہ من قریب دوسری آیت یہ ہے وہ وسعت كل شيء تیسری آیت یہ ہے مقیاس سے صفحہ نمبر دو سو چھیانوے اور الحق صفحہ ایک سو چونتیس اب ظاہر ہے کہ ان تینوں آیتوں کو سامنے جب ہم رکھتے ہیں تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ رحمتی و سیاحت دنیا میں جو چیز بھی ہوگی وہاں پر اللہ کی رحمت ہوگی پھر جو محسن ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وہاں بھی اللہ کی رحمت پھر وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنایا گیا اور بھیجا گیا تو جہاں جہاں کوئی بھی چیز ہوگی وہاں اللہ کی رحمت مراد رحمت موجود ہوگی اور رحمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ ہر جگہ حاضر نہ جائیں سمجھ میں آ گئی بات اچھا اس کا جواب پہلی بات تو یہ ہے کہ وما ارسلنا کا رحمت للعالمین میں جو لفظ رحمت ہے یہ مفعول لہو ہے یہ کیا ہے وفول لہو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنانا اس کی علت جو ہے وہ تمام جہان والوں پر رحمت ہے اور علت کو جو ہے کبھی حاضر ناظر کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا اس کو زیادہ سے زیادہ نبوت اور رسالت کی دلیل بنایا جا سکتا ہے یہ تو پہلی بات ہے یہ تو گرامر کی بات ہے اور ظاہر ہے کہ یہ تھوڑی باریک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر صرف لفظ رحمت کہنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہو گئے تو پھر تو بارش بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہو گئی اس لیے کہ قرآن میں کہتے ہیں کہ بشرم یدی رحمتی قرآن میں اللہ نے بارش کو کیا کہا رحمت کا ہے اسی طرح سختی اور تکلیف کے بعد اگر کسی کو چین اور سکون حاصل ہو تو یہ چین اور سکون جو ہے یہ بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہو گیا ثم اذا ادا منہ رحمتا اس سے بھی بڑھ کر شوہر اور بیوی کے درمیان میں جو محبت ہوتی ہے وہ بھی حاضر ناظر ہو گئی وجہ بینکم و ورحمہ اور حضرت خضر علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزات دیے تھے تو وہ معجزات بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہو گئے اس لیے کہ وہ آتینہ رحمت نہیں دینا اسی طرح روحانی اور جسمانی نوازشات وغیرہ جو انسان پر ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے تو یہ جو نعمتیں ہیں یہ بھی حاضر ناظر ہو گئیں اس لیے کہ وہ ارجون رحمت ربی ہی و ادبہ اسی طرح قذف اور بدکاری یعنی تہمت اور بدکاری وغیرہ سے بچنا یہ جو اللہ کا انعام ہے یہ جو برات ہے یہ برات بھی ایسی چیز ہے کہ یہ بھی ہر جگہ ناظر ہو حاضر ناظر ہو گئی اس لیے کہ ولی اللہ اللہ علیکم من وغیرہ وغیرہ تو کیا یہ سارے کے سارے حاضر ناظر ہو گئے اچھا۔ اور باقی رہی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین تو اس آئر سے تو آپ کے حاضر ناظر ہونے کی نفی ہوتی ہے اس لیے کہ کفار تو سارے کے سارے خارج ہو گئے کفار سارے کے سارے پہلے ہی خارج ہو گئے اہل ایمان مراد ہوئے اور اہل ایمان بھی سب مراد نہیں ہوئے بلکہ ان میں سے جو محسن ہیں وہ مراد ہوئے یہ تو حاضر ناظر ہونے کی نفی ہو گئی اور بہت محدود کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کو تو اس سے وہ سب کہاں ثابت ہوتی ہے یہ سمجھ میں آ گئی بات اچھا جی دلیل جو ہے یہ نسبتاً مضبوط ہے اور اس میں بحث بھی زیادہ ہے تم لوگوں نے ایک حدیث پڑھی ہوگی ہوگی سنی اور بار بار پڑھی اور سنی ہوگی کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس سے کتنے سوال ہوتے ہیں کون کون سے مربک مدینک اور من ما ما هذا الرجل اور هذا جو ہے اس میں اشار قریبہ ہے اشار قریبہ ہے تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حاضر ناظر نہ ہو تو پھر حاضہ کے ذریعے سے ان کی طرف اشارہ کرنا ہی تو جھوٹ ہو گیا جا الحق صفحہ نمبر ایک سو سینتیس اور مقیاس انفیت صفحہ دو سو چھتر ما كنت تقول في هذا الرجل فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبده ورسوله صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ اور جو کافر ہوگا تو وہ کیا کہے گا کنت و اقول و کا مقالو یہ سر دوسرے لوگوں نے کہا تو میں نے بھی وہی بات کہی جواب نمبر ایک کوئی انسان اگر مشہور ہو یا کوئی مقام اگر مشہور ہو اگرچہ وہ غائب ہو تب بھی اس کو کبھی کبھار لفظ حاضہ کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے چنانچہ متول جو بلاغت کی مشہور کتاب ہے اور مختصر معنی کی شرح ہے تختہ زانی کی اس میں وہ کہتے ہیں نحو قاتل و ان کا اس آدمی نے جنگ کی حالانکہ وہ جنگ کرنے والا وہاں پر موجود نہیں ہوتا تب بھی یہ کہنا جائز ہے اگرچہ یہ قدیل الاستعمال ہے مگر ہوتا ہے ممنوع الاستعمال نہیں ہے استعمال اس کا ہوتا ہے متول صفحہ نمبر ایک سو اکتیس اچھا یہ بات سمجھ میں آ گئی دوسری بات یہ ہے کہ صحیح احادیث میں صحیح احادیث میں لفظ حاضہ جو ہے وہ غائب کے معنی کے لیے کثرت سے استعمال ہوا ہے خود صحیح بخاری وغیرہ کی بہت ساری حدیثیں اس طرح ہیں کہ جن میں لفظ حاضہ استعمال ہوا ہے اور حاضر کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے غائب کے لیے تو ان میں سے چند نمونہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں صحیح بخاری جن نمبر ایک صف چار اور صحیح مسلم جن نمبر دو سو ستانوے میں ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے جب ہیرا خد کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط چلا گیا تھا قیصر روم ہیرا خد کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط چلا گیا تھا اور خط لے جانے والے غالباً حضرت رضی اللہ عنہ ہیں تو اس موقع پر ہیراقن نے کہا کہ یہاں اس آدمی کے جو مدعی نبوت ہے اس کے خاندان کا کوئی قریب آدمی ہو یا اس علاقے کا تو اس کو لاؤ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اور ان کے ساتھی تجارت کے لیے گئے تھے ان کو دربار میں لایا گیا جب دربار میں لایا گیا تو اس موقع پر ہیراقن نے کیا کہا ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل کیا کہا ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل تم میں سے خاندانی لحاظ سے اس آدمی کے سب سے زیادہ قریب کون ہے تو اب حاضہ کے ذریعے سے اشارہ کس کی طرف تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور وہ کہاں تھے مکہ میں تھے یا ہراقل کے دربار میں مکہ میں تھے لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ عرف میں استعمال ہوتا تھا تو ہیراقل نے بھی اس کو استعمال کیا اور اس کو حاضر ناظر کے معنی میں نہیں سمجھا بلکہ صرف تعین کے لیے اس کا ذکر کر دیا اسی طرح ایک مشرق عورت دور سے جا کر پانی لایا کرتی تھی ایک دفعہ اس کو دیر ہو گئی گھر جب دیر سے پہنچی تو گھر والوں نے پوچھ گچھ کی کہ تو تاخیر سے کیوں آئی تو اس نے جواب میں یہ کیا اس نے جواب میں کہا رجولانی بی یعنی راستے میں دو آدمی مجھے پکڑ کر اس آدمی کے پاس لے گئے جس کو کہا جاتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اب یہاں پر حاضہ کلب استعمال کیا حالان کے غائب کے لیے استعمال کیا صحیح بخاری جن نمبر ایک صفحہ انچاس اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر بدیل ابن ورقہ بدیل ابن ورقہ وہ آیا مشرقین کی طرف سے سفیر بن کر جب سفیر بن کر آیا اور جو بات چیت ہونی تھی وہ ہو گئی تو جب واپس گیا تو اس نے کہا کہ یعنی روایت میں جی آتا ہے کہ فن طلاق حت عطا قریشن اور قریش کے پاس جا کر اس نے کہا کہ قد جئناکم من عند هذا الرجل وہاں جا کر اس نے کیا کہا قد جئناکم من عند هذا الرجل حالان کہ وہ مکہ گیا اور حدیبیہ باہر ہے اور وہ وہاں سے لفظ حاضر کے ذریعے سے اشارہ کر رہا ہے یہ بھی صحیح بخاری میں ہے جن نمبر ایک صفحہ تین سو اٹھتر اسی طرح جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اسلام کا جو مشہور واقعہ ہے تو اس میں جب ان کے کان میں خبر پڑی کہ مکہ میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور نبوت کے دعوے کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کو تحقیقات کے لیے بھیجا تو بھائی کو یہ کہا کہ ارکب وادی فعلم لی علم حاضر رجل صحیح بخاری صفحہ نمبر پانچ سو چوالیس جلد اول اور مسلم جلد نمبر دو صفحہ دو سو ستانوے کہ تم جاؤ اس وادی کی طرف الا حاضل وادی حالان کے غفار تو دور رہتے تھے لیکن وہاں سے کیا کہا کہ وادی کی طرف جاؤ اور وادی کی طرف جا کر اس آدمی کی تحقیقات کرو تو وادی کی طرف بھی وہ حاضہ سے اشارہ کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی سے اشارہ کر رہے ہیں تو اب یہاں پر حاضل وادی سے تو معلوم ہوا کہ پھر مکہ بھی ہر جگہ حاضر نظر ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو ہی گئے اور یار لوگوں نے کہا بھی ہے مفتی احمد یار خان جا الحسب ایک سو چھیالیس میں کہتے ہیں کہ کعبہ بھی اولیاء کی زیارت کے لیے عالم کے چکر لگاتا ہے تو پھر کے مقام پر کیوں نہیں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر روکا گیا تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو القضاء کے لیے جانا پڑا تو مدینہ کیوں نہیں گیا کہ آپ وہیں بیٹھ کر اس کی زیارت کرتے پھر حجت الوداع کے لیے جانا پڑا تو پھر وہاں کیوں نہیں گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھے اور آپ کو اتنی تکلیف کرنی پڑی تو کعبہ وہیں حاضر ہو جاتا نبی سے بڑھ کر اللہ کے بلی کون ہو سکتا ہے تو کعبے کا چکر لگانا جو ہے یہ کیا ہے یہ خرافات میں سے ہے ایک ہے کعبے کے بیچ میں سے پردوں کا ہٹ جانا کشف ہو جانا وہ اور چیز ہے اور ایک یہ کہ کعبہ اپنی جگہ سے ہل جائے اور دوسری جگہ چلا جائے کسی وزیر کی زیارت کے لیے تو یہ کیا ہے یہ خرافات میں سے ہے اور بالفاظ دیگر یعنی مروج اسلام یہ بکواسات میں سے اچھا پھر لفظ حاضہ حضرت اعلی حضرت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان بریزوی کی مشہور کتاب ہے حسام الحرمین اس کے صفحہ نمبر ایک سو انیس پر ہے ایک سو نو پر حضرت تانوی رحم اللہ کی حفظ الایمان جو ان کی کتاب ہے اس کی ایک عبارت پر یہ گرف کرتے ہوئے کہتا ہے کہتا کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی کی مہر کا اثر تو دیکھو یہ شخص کیا یہ شخص کیسی برابری کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور چنین چنا میں یعنی دوسرے عام لوگوں میں تو اب یہاں کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ اور یہ کس کا ترجمہ ہے حاضہ کا اور حضرت تھانوی کہاں ہے تھانہ بور میں اور وہ کہاں ہے بریدی میں اور دونوں میں شتانہ فاصلہ ہے اچھا یہ بات بھی ہو گئی پھر مفتی احمد یار خان چونکہ مفتی بھی ہے احمد بھی ہے یار بھی ہے تو یہاں اس نے تھوڑی سی گڑبڑ کی ہے قستدانی جو مشہور شرح ارشاد اساری قستدانی عدل بخاری اس کے حوالے سے تو کہتا ہے کہ بعض نے یہ کہا ہے کہ میت کو قبر میں اللہ علیہ وسلم نظر آتے جا الحق صفحہ ایک سو سینتیس اب یہاں پر واقعی اس نے تو میرا خانہ کا پورا پورا ثبوت دیا ہے اس لیے کہ قسطانی کہتے ہیں کہ یہ بعض لوگوں نے کہا ہے قیدہ یہ کیا ہے قیدہ ہے لكن لا أعلم حديثا صحيحا لا نعلم حديثا صحيحا مرويا في ذلك کوئی صحیح حدیث مروی ہو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں اس عبارت کو چھوڑ دیا جو اس کے اصل مقصد کے خلاف تھی پھر حافظ جلال الدین سیوتی رحم اللہ ان کی مشہور کتاب ہے شرح الصدور فی احوال المتا والقبور صفحہ نمبر ساٹھ اس میں وہ کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحم اللہ سے پوچھا گیا حل یکشف لہو عید المیت حتی یر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فأجاب انہو لم یجد هذا فی حدیث وإنما ادعاہو بعض من لا يحتج به بغیر مستند سوا قوله فی هذا الرجل ولا حجد فيه لأن الاشارت اذا الحاضر في الذهن تو جی ابن حجر رحمہ اللہ کا حوالہ سیوتی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا حافظ ابن حجر رحم اللہ سے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جاتا ہے مردے کو تو انہوں نے جواب میں کہا ہے کہ نہیں اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے اور جن لوگوں نے یہ قول اختیار کیا ہے ان کے پاس کوئی سند یعنی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے فی حاضر رجل کے لفظ سے استدار کیا ہے لیکن اس میں ان کے لیے کوئی پروف اور دلیل نہیں ہے اس کہ کے سے اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے جو ذہن میں موجود ہو معہود فی ذہن ہو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کتنی باتیں ہو گئی تین تقریباً چوتھی بات یہ ہے کہ اس حدیث کا ایک طریقہ جو ہے یعنی ایک سند جو صحیح و سند ہے جن نمبر مصدر کے حاکم جن نمبر ایک صفح اڑتیس میں اور امام حاکم رحم اللہ نے اس حدیث کے بارے میں یہ کہا ہے کہ صحیح اعلیٰ شرط مسلم کہ یہ امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے اور انہوں نے اس کی تخریج نہیں کی وہ رہ ذہبی اور امام ذہبی رحم اللہ نے بھی اس کو برقرار رکھا ہے اس میں الفاظ یہ آتے ہیں فیوقات لہو ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم وماذا تشهد به فيقول أي رجل فيقولون الرجل الذي كان فيكم قال فلا يفتدى له فيقولون محمدا فيقول سمعت الناس قالوا فقلت كما قالوا یہ ہے اس حدیث کی پوری عبارت کہ مطلب یہ ہے کہ اس سے باقی دو سوال ہو جانے کے بعد آخر میں ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو آدمی تمہارے درمیان میں موجود تھا کا نفی کم یہ نہیں کہا کہ ہوا کم تمہارے سامنے کھڑا ہے بلکہ کیا کہا کہ جب تم دنیا میں تھے اور تمہارے درمیان میں یہ جو آدمی موجود تھا اس کے بارے میں تم کیا گواہی دیتے ہو تو اس نے کہا وہ کہتا ہے کون سا آدمی یہ کافر کی حالت بیان ہو رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کون سا آدمی تو وہ کہتے ہیں کہ وہی آدمی جو تم میں تھا جب وہ پھر اس کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آتا تو پھر فرشتہ ان کا نام لیتے ہیں فیقول محمد کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیقول تو وہ پھر کہتا ہے کہ سمیعت الناس س قالو فقول تو کم قالو اس طرح لوگ کہتے تھے میں نے بھی کہا یعنی چونکہ یہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا یا کافر کی بات ہو رہی ہے اور یا منافق وغیرہ اس طرح کے آدمی کی بات ہو رہی ہے ایمان کامل نہیں ہوگا سواب صحیح جواب دے نہیں سکے گا تو یہ کہے گا تو اب اس حدیث کے ان الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوال ہوگا اس اعتبار سے نہیں ہوگا کہ آپ قبر میں آئیں گے بلکہ اس اعتبار سے ہوگا کہ اس آدمی نے دنیا میں آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہے یا نہیں اور آپ کی رسالت کا اقرار کیا ہے یا نہیں اور جب مسلمان سے یہ سوال ہوگا تو مسلمان اس کے جواب میں یہ کہے گا کہ ان نحو رسول اللہ جا انا جا انا کہ وہ کون تھے اللہ کے رسول تھے اور ہمارے پاس دلائل لے کر آئے تھے یہ عبارت نقل کی ہے شرح صدور میں صفحہ نمبر چھیالیس پر اور اس میں جو حوالہ دیا ہے وہ ابن مردوے کا حوالہ دیا جو حدیث کی کتاب ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے اور شرح صدور میں یہی عبارت صفح اڑتالیس پر پھر نقل کی ہے اور اس وہ روایت ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی اور اس میں حوالہ ہے ابن ابی شیبہ ابن حبان ابن مردوہ مصدر کے حاکم اور بے حقیقہ کہ یہ مسلمان اس کا جواب نہیں دے گا اچھا پانچویں بات اعلیٰ حضرت صاحب ان کے ملفوظات حصہ چہار مصفہ نمبر پچہتر اس میں اعلی حضرت صاحب ارشاد فرماتے ہیں ما تقول فی حاضر رجل ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے اب نہ معلوم کہ سرکار خود تشریف لاتے ہیں یا روز مقدس سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے شریعت نے کچھ تفصیل نہ بتائی جب شریعت نے تفصیل نہ بتلائی تو پھر اپنی طرف سے تحریفات کیوں کرتا کتنی بات ہو گئی ہاں؟ پانچ چھٹی بات کچھ ایسی احادیث بھی ہیں کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کی نفی ہوتی ہے مثلا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا جب وہ بیمار ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ فوت ہو تو جنازہ کی خبر مجھے دینا اتفاقا اس کا انتقال رات کو ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس ڈر سے کہ رات کو آپ کو تکلیف نہ ہو آپ کو خبر نہیں دی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ افلا تم تمونی دلونی اعلیٰ قبر تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی مجھے اب اس کی خبر بتلا دو تو اب بعض روایت میں دلون یا خبر ہی ہے یہ صحیح بخاری جن نمبر ایک صفحہ پینسٹھ اور مسلم جن نمبر ایک صفحہ تین سو نو میں اور معطا امام مالک میں دلون یا خبر ہے کی روایت بھی موجود ہے اسی طرح حضرت عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ نے ایک تازہ خبر دیکھی تو پوچھا کہ یہ خبر کس کی ہے تو آپ کو جواب دیا گیا کہ مولا تو بنی فلانی یہ فلاں خاندان کی ایک باندی تھی اس کا انتقال ہوا ہے یہ اس کی خبر ہے فعارفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہچان دیا اور اس میں پھر آخر میں یہ ہے کہ لا يموت فیکم ما دمت بین ادلا الا آزنتمونی بھی جب بھی تم میں کسی آدمی کا انتقال ہو تو جب تک میں زندہ ہوں ما دمت بین اظہور جب تک میں زندہ ہوں تو مجھے اس کے بارے میں خبر دیا کرو یہ سنن نسائی جن نمبر ایک صفحہ دو سو بیس اور ابن ماجہ صفحہ ایک سو گیارہ اور مسند احمد جن نمبر چار صفحہ دو سو اٹھاسی تحاوی جن نمبر ایک صفحہ دو سو پچانوے سنن قبراد البیاقی جن نمبر چار صفحہ بیالیس وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے اب یہاں پر دو تین باتیں قابل توجہ ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں تو پھر آپ صحابہ کو کیوں پابند بناتے ہیں کہ مجھے بتلاؤ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ حاضر ناظر ہیں اور صحابہ آپ کو نہیں بتلاتے تو آپ ان پر ناراضگی کا اظہار کیوں کرتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ آنا بہ نہ اظہور یا تم تو بہنا اظہور جب تک میں حیات رہوں تو میں جنازے پڑھاؤں گے اس میں تمہاری مغفرت وغیرہ ہے جس طرح کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے ذات جادو دعا الرسول بینکم بینک کا دعا عباد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے یہ چونکہ مغفرت کا ذریعہ ہے اور یہ عام دعاؤں کی طرح نہیں ہے تو انتہائی قدر کی بات ہے اور جس صحابی کو یہ ملے تو اس سے بڑھ کر سعادت کیا حاصل ہو سکتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود آپ چاہتے بھی ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں تو میں جنازے پڑھایا کروں لیکن کتنے سارے جنازے ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا پھر آپ بعد میں ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی خبر بتلاؤ یعنی آپ کو اگر خود پتہ ہوتا آپ حاضر ناظر ہوتے تو ان سے کیوں کہتے ہیں کہ دونوں یاداخبری ہی یا عداخبری ہے کہ مجھے اس کی خبر بتلاؤ اور پھر جا کر خبر پر جنازہ وغیرہ پڑھتے ہیں پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خصوصیت کب ہے جب کہ میں زندہ رہوں اور جب میں زندہ نہ رہوں تو یہ خصوصیت پھر نہیں رہے گی پھر اپنے جنازے خود بڑھا دیا کرو وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری باتیں ہیں اچھا آخر میں ایک بات موٹی سی اور وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں اور ماکان اور مایکون کا علم بھی رکھتے ہیں تو پھر آپ اپنے مریدوں کے جنازے بڑے نذرانوں پر کیوں پڑھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا کرو کہ وہی پڑھا دیا کریں تو موٹی سی بات ہے اگر آپ ہی حاضر ناظر ہیں تو پھر اپنے مردوں کے اور خصوصاً موٹے مردوں کے جس پر زیادہ نظرانے ملتے ہیں ان کے لیے کتنا انتظار کر دو ان دنوں میں اپنے دورے بھی منسوخ کر دیتے ہو یہ نہ ہو کہ ہم جائیں اور پیچھے سے وہ مر جائے اور پھر نذرانہ کسی اور کو مل جائے اور پھر جو ماشاء اللہ پورے چالیس دن کی ترتیب ہوتی ہے سویم شریف ہے کل شریف ہے جو ساتواں شریف ہے چہزم شریف ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ شریف ہے ساری شرافتیں وہاں جمع ہو جاتی ہیں تو اتنی لمبی چوڑی پھر اس کا جو انتظار کرتا ہو اور پھر ختم شریف رسم کل شریف اور پتہ نہیں کیا شریف تو پھر یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا کروں صحابہ تو یہ قربانی دیا کرتے تھے تو تم کیوں نہیں کرتے تم کیسے عاشق رسول ہو کہ حاضر ناظر مانتے بھی ہو اور جنازے خود پڑھتے بھی ہو اور پڑھاتے بھی ہو بلکہ پھر تو تمہیں مسجد میں امامت کرنی ہی نہیں چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو صحابہ میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ امامت کرے صحابہ میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ امامت کرے تو تم تو بہت بڑے عاشق رسول ہو تو تم پھر اپنی مسجدوں میں امامت کیوں کرتے ہو جمعہ کیوں پڑھاتے ہو لوگوں کے نکاح کے خطبے کیوں پڑھاتے ہو یہ ساری چیزیں چھوڑ دو پھر یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو یہ تو موٹی سی بات جی کتنی دلیل ہو گئی چھ تو میں اپن تدخل کا تخوض و سمجھ میں آ گیا اب تو پریشانی نہیں ہوگی